الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے اور حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے یہ بھی دیتے رہتے ہیں اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تم پر سلام ہو ہم جاہلوں کی ہم نشینی کے طالب نہیں سامعین بنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اہل کتاب کو نیک اعمال پر دوہرا اجر اہل کتاب کے علماء جو در حقیقت ربانی دوست تھے ان کے پاکیزہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں جیسے فرمان ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں ان کا تو اس قرآن پر ایمان ہے اور آیت میں ہے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مان کر تمہاری طرف نازل شدہ کتاب قرآن کو اور اپنی طرف اتری ہوئی کتاب یعنی تورات انجیل وغیرہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جگہ ہے پہلے کے اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ ہمارے اس قرآن کی آیتیں سن کر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں صبح ربنا لمفعولا جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108 میں ہے اور سورہ معدہ میں اللہ نے آیت نمبر بیسی میں ان کا قول نقل کیا وَلَتَجِدَنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى یعنی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے اعتبار سے سب لوگوں سے قریب تر انہیں پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں علماء اور مشائق ہیں اور یہ لوگ کبر و غرور سے خالی ہیں اور قرآن کو سر کر رو دیتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا ماننے والا لکھیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جن کے حق میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ستر بزرگ علماء تھے جو رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی شاہ حبشہ کے بھیجے ہوئے آئے تھے رسول اللہ نے انہیں سورہ یاسین سنائی جسے سن کر یہ رونے لگے اور مسلمان ہو گئے انہی کے بارے میں یہ آیتیں اتری کہ یہ انہیں سنتے ہی اپنے موحد مخلص ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور قبول کر کے مؤمن مسلم بن جاتے ہیں ان کی ان صفتوں پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوہرا اجر دیتے ہیں ایک پہلی کتاب کو ماننے کا دوسرا اس قرآن کی تسلیم و تعمیل کا یہ اتباع حق پر ثابت قدمی کرتے ہیں جو در اصل ایک مشکل اور اہم کام ہے چنانچہ صحیح بخاری مسلم غیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو دو حراجر ملتا ہے اہل کتاب جو اپنے نبی کو مان کر پھر مجھ پر بھی ایمان لائے غلام مملوک جو اپنے مجازی آقا کی حکم برداری کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی حقی ادائیگی بھی کرتا رہے اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جسے وہ ادب و علم سکھائے پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لے مسند احمد اور تفسیر طبری میں سیدنا ابو اماما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ہی اور بالکل پاس ہی تھا رسول اللہ نے بہت بہترین باتیں ارشاد فرمائی جن میں یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے جو مسلمان ہو جائے اسے دوہرا اجر ہے اور اس کے عام مسلمانوں کے بابر حقوق ہیں پھر ان کے نیک اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں اور نیک سلوک ہی کرتے ہیں اور اپنی حلال روزیاں اللہ تعالیٰ کے نام خرچ کرتے ہیں اور اپنے باپ بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں زکوٰۃ صدقات خیرات میں بھی بخل نہیں کرتے لغویات اور بیہودہ کاموں سے بچے ہوئے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتے ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں بلکہ کبھی اچانک گزر ہو بھی جائے تو بزرگانہ طور پر ہٹ جاتے ہیں ایسوں سے میل جول الفت محبت نہیں کرتے صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری کرمی تمہارے ساتھ ساتھ ہمارا عمل ہمارے یعنی جاہلوں کی سخت کلامی بھی برداشت کر لیتے ہیں انہیں ایسا جواب نہیں دیتے کہ وہ اور بھڑکیں بلکہ چشم پوشی کر لیتے ہیں اور طرح دے جاتے ہیں چونکہ خود پاک نفس ہیں اس لیے پاکیزہ کلام ہی منہ سے نکالتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو ہم نہ جاہلانہ روش پر چلیں نہ جہالت کی چال کو پسند کریں ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے تقریباً بیس نصرانی آئے رسول اللہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے یہیں یہ بھی بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کر دی اس وقت قریشی اپنی اپنی بیٹھکوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ان عیسائی علماء نے جب سوالات کر لیے اور جوابات سے ان کی تشفی ہو گئی تو رسول اللہ نے دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے انہیں سنائی چونکہ یہ لوگ لکھے پڑھے سنجیدہ اور روشن دماغ تھے قرآن نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے کیونکہ رسول اللہ کی جو جو صفتیں انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھی تھیں سب رسول اللہ میں موجود پائیں جب یہ لوگ رسول اللہ کے پاس سے جانے لگے تو ابو جہل ملعون اپنے آدمیوں کو لیے ہوئے انہیں راستے میں ملا اور تمام قریشیوں نے مل کر انہیں تانے دیں شروع کیے اور برا کہنے لگے کہ تم سے بدترین وفد کسی قوم کا ہم نے نہیں دیکھا تمہاری قوم نے تمہیں اس شخص کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا یہاں آ کر تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا اور اس کا ایسا رنگ تم پر چڑھا کہ ذرا سی دیر میں اپنے دین کو ترک کر کے دین بدل دیا اور اسی کا کلمہ پڑھنے لگے تم سے زیادہ احمق ہم نے تو کسی کو نہیں پایا وغیرہ انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ سب لیا اور جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جاہلانہ باتیں کرنا پسند نہیں جس بات میں اپنی بھلائی دیکھی اسے قبول کر لیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفد نجران کے نصرانیوں کا تھا واللہ عالم یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں انہی کے بارے میں اتری ہیں امام ظہری رحمہ اللہ سے ان آیتوں کا شان نزول پوچھا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا میں تو اپنے علماء سے یہی سنتا چلا آیا ہوں کہ یہ آیتیں نجاشی اور ان کے اصحاب کے بارے میں اتری ہیں اور سورہ معدہ آیت نمبر بیسی ذالک کبھی ان منہ ہوم و رحبانن سے معاشاہدین تک کی آیتیں بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں